رہتے ہیں یہ وحشی اور جنگلی نہیں ہیں جو انسانوں کو دیکھ کر بھاگتے مانوس ہیں آبادیوں میں رہتے ہیں کہیں بھی پڑا تھا کچھ بھی کھا لیا کسی کے بھی دروازے کھڑے ہو گئے کہیں بھی چلے گئے کسی نے مار دیا کسی نے دھتکار دیا بھگا دیا ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں ہونے کو یہ بھی اہلی وحشی نہیں ہے جنگلی نہیں ہے ان میں سے اگر کسی کو بچپن سے کسی نے پال لیا ہے بکری ہے گھوڑا ہے گدھا ہے خچر ہے کتا ہے بلی ہے مرغیاں ہیں مختلف جانور ہیں جن کو بکریاں ہیں جن کو آپ دیکھیں گے کہ جس کو پال لیا ہے بچپن سے انسان اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اس پر وقت خرچ کرتا ہے اور اس کو سدھاتا ہے اور ایسا سدھا لیتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کے اشارے پر چلتا ہے بہت سے جانور ایسے ہیں جو گھر میں ہی رہتے ہیں لیکن گھر میں کبھی گندگی نہیں کرتے جب انہیں کھولو گے باہر جائیں گے تب وہ پیشاب کریں گے تب وہ مینگنی کریں گے اندر نہیں کریں گے اتنے سدھے ہوئے ہوتے ہیں اگر پیالے میں کھانا نکال کر آدمی کھا رہا ہے اس کا مالک کھا رہا ہے وہ اس میں منہ نہیں ڈالیں گے اگر دوسری پلیٹ میں ان کے لیے نکال کر دے دو تو فوراً کھانے لگیں گے اتنے سدھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تعریف کی جاتی ہے جب بھی کوئی مہمان آتا ہے کوئی آتا ہے باہر سے کوئی آتا ہے تو اپنے طوطے کی اپنے بکرے کی اپنے جانور کی لوگ تعریف کرتے ہیں اپنے گھوڑے کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس کو پالا تھا اس کو سدھایا تھا تو اس کو جیسا جیسا ہم نے سکھایا ہے اب یہ ویسا ہی کرتا ہے گھر والا اس میں اپنی عزت اور زینت محسوس کرتا ہے اس پر فخر کرتا ہے باوجود اس کے کہ اگر اس جانور کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو یہ بھی اسی طرح پھر رہا ہوتا لیکن جب اسے لا کر پال کر سدھا لیا گیا تو اب یہ قابل تعریف بن گیا ہے گھر والے اپنی عزت بڑھانے کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں اپنے طوطے کو پیش کرتے ہیں لوگ کتنی اچھی زبان بولتا ہے کیا کیا باتیں کرتا ہے سناتے ہیں لوگ اللہ عزوجل کی اس نگری میں انسانوں کا بھی یہی حال ہے آدم کی یہ اتنی ساری اولاد زمانے بھر میں پھیلی ہوئی ہے اللہ کا سب سے بڑا انعام ان لوگوں پر ہے جنہیں سدھانے والا سکھانے والا رہبری کرنے والا رہنمائی کرنے والا مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں اور اس کی جماعت میں انہیں شامل کر دیا اس لحاظ سے اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو یہ اتنے سارے ہیں ان میں ایک طبقہ ان کا ہے جو سدھائے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں تربیت کیے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو غیر تربیت یافتہ ہے جو اس جماعت میں شامل ہی نہیں ہوا جنہیں سدھایا جائے سکھایا جائے وہ بیچارے ویسے ہی پھر رہے ہیں نہ انہیں یہ معلوم کہ کہاں استنجا کرنا ہے نہ انہیں یہ معلوم کہاں پیشاب کرنا ہے نہ انہیں یہ معلوم کہاں منہ ڈالنا ہے کہاں کھانا ہے کہاں پینا ہے کیا کھانا ہے یہ سدھائے ہوئے کی تو شان یہ تھی کتے کو نہیں دیکھا قرآن کریم نے اگر کتوں کو سدھا لیا سکھا لیا تو مکلبین نہ تو علم مما علمکم اللہ پکلو مما امسک علیکم قرآن نے ان کتوں کے بارے میں مستقل قانون بیان کیا کہ اگر کتے کو آپ نے ایسا سدھا لیا ہے ایسا سدھا لیا ہے ایسا سکھا لیا ہے کہ آپ اسے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑتے ہیں وہ جاتا ہے شکار کرتا ہے پکڑتا ہے اسے زخمی کر دیتا ہے لیکن وہاں کھڑا رہتا ہے اس میں سے کھاتا کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ آپ پہنچ جاتے ہیں آپ اس شکار کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں وہ مر چکا آپ اس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں آتے ہیں اس کے ٹکڑے کرتے ہیں پھر وہ ٹکڑا اس کتے کو دیتے ہیں تو کھاتا ہے بھوک لگی تھی اس کو اسی کا شکار ہے لیکن چونکہ آپ کا بھیجا ہوا ہے تو آپ نے ایسا سدھایا ہے اس کو مجال تو ہے کہ وہ شکار کرنے کے بعد اس میں سے ایک لقمہ بھی کھا لے کھڑا رہتا ہے انتظار کرتا ہے مالک کا جب مالک ٹکڑا دے گا تب کھائے گا ایسے سدھائے ہوئے کتوں کی بھی تعریف کی ہے قرآن کریم نے اور مستقل قانون بیان کیا ہے کہ اگر ایسا کتا سدا ہوا تھا اور اس نے شکار کیا اور آپ جب تک پہنچے تب تک شکار مر گیا خون بہ گیا تو وہ شکار آپ کے لیے حلال ہے اگر آپ نے کتا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا دیا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہو سدایا ہوا کتا ہو اور وہ اس میں سے کچھ کھاتا نہ ہو زخمی کر کے خون نکال دیتا ہو تو حلال مانا گیا ہے یہ سدھائے ہوئے کی شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت بھی اسی لیے ہے جو امتی ہے وہ اس جماعت میں شامل ہے جس کو حضور نے سدھایا ہے جس کی تربیت حضور نے کی ہے جہاں کہہ دیا وہاں کھڑے ہو گئے جو کہہ دیا جو دے دیا وہ کھایا ہے چاہے کتنا ہی رکھا ہو لیکن ہاتھ اس وقت تک نہیں بڑھایا جب تک حکم نہیں آ گیا کیونکہ ہم سدھائے ہوئے ہیں نظر وہاں نہیں اٹھے گی جہاں حکم نہیں آیا کیونکہ ہم سدھائے ہوئے ہیں زبان نہیں کھلے گی جہاں حکم نہیں آیا کیونکہ ہم سدھائے ہوئے ہیں حضور کے تربیت کیے ہوئے ہیں ہم ہم آزاد نہیں ہیں ہم آوارہ نہیں ہیں ہم غیر پالے ہوئے اور غیر تربیت یافتہ جانوروں میں شامل نہیں ہیں ہم میں اور تربیت غیر تربیت یافتہ میں فرق ہے ہوتے وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں شکل و صورت میں شباہت میں سب ہم جیسے ہیں فرق یہ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے سانچے میں ڈھال کر ربانی بنایا ہے تو ہم ڈھلے ڈھلائے ہیں ہم تربیت کیے ہوئے ہیں تربیت یافتہ ہیں وہ غیر تربیت یافتہ ہیں جہاں چاہیں گے منہ مار لیں گے جہاں چاہیں گے نظر اٹھا لیں گے جو چاہیں گے کھا لیں گے جو چاہیں گے کما لیں گے جدھر چاہیں گے چلے جائیں جب چاہیں گے جو چاہیں گے کر لیں گے ہمارے لیے اوقات متعین ہیں کہ ہم کب کیا کرتے ہیں ہم کب کب ہم کھاتے ہیں کب ہم سوتے ہیں کب اٹھیں گے کب نظر اٹھائیں گے یہ دیکھا نہیں ہے شادی کا وقت ہوتا ہے کتنی ساری خوشیوں میں گھیر لیا جاتا ہے جوڑے کو اب تک جو حرام تھا وہ آج حلال ہو رہا ہے اور یہ وہ ہیں جنہوں نے آج یہ سدائے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج تک یہ غلط نہیں گئے آوارگی نہیں ہیں آج انہیں حضور کی طرف سے اجازت ملی ہے قرآن کی طرف سے اجازت ملی ہے اللہ کی طرف سے آج اجازت مل رہی ہے تو سارے خاندان خوش ہو کر جمع ہو کر انہیں اجازت دلانے آتے ہیں انہیں اجازت دے وہ جو آج تک حرام تھا اس کے حلال ہونے کی اجازت دلانے کے لیے یہ سب جمع ہوتے ہیں یہ سب جمع ہوتے ہیں اس لیے اسلام نے تو یہ جتنی بھی مجالس تھیں جو جتنے بھی مواقع ایسے ہیں جو خوشی کا موقع ہے جس میں بھائی کے بھائی سے کاندھا لگا کر کھڑے ہونا چاہیے اس کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے اسلام نے اس شرکت کو صرف یہی نہیں کہ فقط ایک اخلاقی کا کہہ دیا ہو یا یہ کہا ہو کہ یہ ٹھیک ہے انسانیت نوازی ہے نہیں اسے عبادت کرا دیے عبادت کرا دی بچہ ہوا تو کہا کہ جاؤ عقیقے کی اگر کوئی دعوت دے قبول کر لینا اس سے کہا عقیقہ کرنا ان سے کہا قبول کر لینا ولیمے کا وقت آیا کہا قبول کر لینا ادھر نکاح کی مجلس آئی تو کہا کہ مسجد میں کرنا اور نکاح کے بعد جو دعا ہوگی قبول ہوگی نکاح کے بعد کی دعا قبول ہوگی ہم نے بہت ڈھونڈا کہ وجہ کیا ہے نکاح کے بعد کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے علت کیا ہے اس میں علت تو کیا ہوگی حکمت کیا ہوگی مجمع بھی تو سنجیدہ ہے کیا حکمت ہو سکتی ہے اس میں کہ نکاح کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اچھا تجربہ بھی کیا ہے اس کا چونکہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ جس کو جس کام کے لیے منتخب کر لے جو سڑک کی جھاڑو لگا رہے ہیں انسان وہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے لیے اس وقت میں اس کے لیے منتخب کیا ہے تو یہ کام کر رہے ہیں جو مکان بنانے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو مکان میں رہنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں وہ اس میں رہ رہے ہیں اللہ کا انتخاب ہے ورنہ انسان سب برابر ہے رشتے جوڑنے والے بنانے والے بہت لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر ان رشتوں کے بعد کے حالات آتے ہیں زیادہ تر بعد میں اختلافات اور انتشار اور خلفشار اور یہی سارے مسائل دن رات رہتے ہیں آج آپ کو مسجد میں بیٹھ کر سچی بات بتا دوں کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ نکاح کی مجلس میں صرف اس نیت سے شرکت ہوئی کہ یہ جو بعض ایسے مسائل کچھ لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں جن میں اختلافات ہیں اللہ متفق کر دے انہیں متحد کر دے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے اس نیت سے شرکت کی اور اس نکاح کی مجلس میں دعا کی اللہ تعالیٰ نے محبتیں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے محبتیں ڈالیں ایک جوڑا تو عجیب تھا کہ بالکل عید کے بعد طلاق ہونا دونوں نے طے کر لیا تھا اللہ کا شکر ہے کئی عیدیں گزر گئیں ابھی تک نہیں اب کیا ہوگی بوڑھے ہو گئے ہوں گے یہ اس وقت دعا قبول اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہاں جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے یہ سب دوسرے کے لیے آیا ایک مومن بھائی کے لیے دعا کرنے آیا ہے ہم اپنے لیے نہیں آئے ہم ایک مومن بھائی کو دعا دینے آئے ہیں اس کے لیے دعا کرنے آئے یہ ایک جوڑا ہے ایک بھائی بہن ہمارے ایک رشتے سے جڑ رہے ہیں اللہ جل ایک چیز کو ان کے لیے حلال فرما رہے ہیں جائز کر رہے ہیں حکم دے رہے ہیں اس حلال کی اجازت لینے کے لیے یہاں سب جمع ہوئے ہیں ان بھائی بہنوں میں اللہ محبت ڈال دے ہمارے بھائی بہن اللہ محبت ڈال دے اس کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل رشتے کو دوا متا فرما دے تو سب کی نیت ایک مومن کے لیے خیر مانگنے کی ہے سب اس لیے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو خالی نہیں جب تم دوسرے کا بھلا چاہو گے اللہ تمہارا بھلا فرمائے گے اس لیے کسی کی جھولی خالی نہیں چھوڑی جاتی سب کو بھر دیا جاتا ہے سب کو بھر دیا جاتا میں نے یہ آیت ایک شریفہ قرآن پاک کیا صف اللہ وقول سدیدہ یہ سوچ رہا تھا یہ سدھانے کی ہی آیت اس میں باقاعدہ حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ تم زندہ کیسے رہو کیسے جیو گے یہ اب معاشرت کی دنیا بن رہی ہے تمہاری تم انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہو مستقل خاندان آباد ہو رہا ہے ایک نئے خاندان کی استھاپنا ہو رہی ہے اس میں کیسے جیو گے کیسے رہو گے یا رہوگے آمنست وقول سدیدہ دو باتیں یاد کر لینا دو باتیں یاد کر لینا آگے کے مسائل اللہ حل فرما دیں گے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے لکم آما لکم سے وعدہ شروع ہو گیا ہے لیکن اس سے پہلے دو باتیں فرمائیں اتق اللہ اتق اللہ کے بہت سے ترجمے الگ الگ اپنی زبان میں اللہ کی کلام کا ایک ایک لفظ ایسا ہوتا ہے تو اس کا ایک ترجمہ آپ کرنا چاہیں تو نہیں ہو پائے گا اسی لیے بعض علماء عرب نے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ آپ کے یہاں قرآن مجید کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی زبان ہے اس کا تم لوگ ترجمہ کر لیتے ہو اتنی استطاعت ہے تمہاری یہ اوقات ہے کہ تم پورا ترجمہ کر لو ظاہر ترجمہ تو مشکل ہوتا ہے صرف تفہیم کے لیے قریب قریب کرنا ہوتا ہے ورنہ اللہ کے کلام کو دوسری زبان میں کیسے منتقل کریں گے قولا سدیدہ اپنی اوقات یاد رکھنا ہو رہے ہو تم انڈیپینڈنٹ قوامون عالن نسا اس سے انکار نہیں ہے کہ آج سے تمہارا ایک درجہ بنا ہے ایک وقار ایک مقام بنا ہے آج تک تم بہن کے چھوٹے تھے بھائی سے چھوٹے تھے ابا سے چھوٹے تھے اما سے چھوٹے تھے گھر میں چھوٹے تھے آج تمہیں بڑا بنایا جا رہا ہے آج تمہارا پرموشن ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پرموشن میں تم اپنی اوقات بھول جاؤ اتق اللہ اللہ سے ڈرنا اپنی اوقات یاد رکھنا کہ تم تھے کیا اور ہو کیا اللہ کے سامنے تمہارا کیا وقار کیا مقام ہے کیا اوقات ہے اس کو ذہن میں رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ پرموشن کے وقت میں یہ بھول جاؤ ورنہ زبان بدل جائے گی ایک جملہ بھی تیکھا لگ جائے گا کڑوا لگ جائے گا نقصان دے جائے گا رشتہ بگاڑ جائے گا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیا میں اللہ کا بندہ ہوں صرف اتنا ہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ وقول قول سدیدہ ایک مفسر نے عجیب و غریب بات یہاں آ کر لکھی ہے فرماتے ہیں قرآن نے کہا یہاں اور اس آیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی آیات میں شامل فرمایا سدیدہ عورتوں کی ایزا رسانی خاص طور سے جن کے ساتھ ہم چوبیس گھنٹے رہ رہے ہیں چاہے وہ ماں باپ ہوں چاہے اولاد ہو چاہے بیوی ہو ان کی ایزا رسانی کا سب سے خاموش اور سب سے سخت طریقہ یہ ہے کہ بولنا بند کر دو یہ سب سے سخت طریقہ ہے بائیکاٹ ہے اور یہی بائیکاٹ تو تھا اگر یہ سخت طریقہ نہ ہوتا تو جنگ تبوک میں نہ جانے والے تین لوگوں کے لیے جو سزا مقرر کی گئی تھی وہ سزا صرف انمولے کی تھی لیکن وہ اتنی سخت ترین سزا تھی کہ اس پر خود قرآن ان کے خیالات کو بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وباقت علیہم الارض ہی رحبت بیمار اپنی ساری بساٹوں کے باوجود زمین ان کے لیے تنگ ہو کر رہ گئی تھی اتنی سخت سزا ہے اب ظاہر گھر میں رہنا ہے چوبیس گھنٹے کا ساتھ جن کا چوبیس گھنٹے کا ساتھ ہو وہ بات بند کر دیں جینا مشکل ہو جائے قرآن کا پولو بولو تو صحیح بولو اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف بولو لیکن بول تو دو ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی کہ قولو قولا سدیدہ صاف بولو صحیح بولو صاف ستھرا بولو لیکن بولو چھپ مت رہو اللہ تم خفا ہو گئے ہو اس لیے کہ تمہیں اپنا مقام یاد نہیں رہا کہ اللہ کے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے اللہ کو یاد رکھو اپنی اوقات یاد رکھو قولو قولا سدیدہ سیدھی زبان بولو صاف ستھری بات کرو صاف ستھری بات اگر اس نئے خاندان میں تم کرتے رہے تو اپنے لیے بھی نئے رشتوں کے لیے بھی نئے آنے والے کے لیے بھی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آما لکم تمہارے سارے اعمال ہم درست کرتے چلے جائیں گے سارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے شرط یہ ہے کہ تمہارے یہاں قول سدید پایا جاتا ہوں صاف ستھری بات ہو سچی بات ہو صحیح بات سچی بات ہو صحیح بات کہنا آسان ہے یہاں سننا آسان ہے پولو قولن سدیدہ کا لیکن معاف کیجئے اس لفظ شادی کو شادی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور شاید ہندوستان پاکستان کے علاوہ اور پوری دنیا میں اس عقد کو شادی سے تعبیر نہیں کیا گیا شاید لوگ سمجھتے ہوں حقیقت کو یہاں جو لفظ قبول بولا جاتا ہے یہاں جو لفظ قبول بولا جاتا ہے وہ اتنا بھاری بھرکم ہے اس کے ساتھ جب اس قول سدید کو جوڑو کہ قرآن کہہ رہا ہے قول سدید بولنا صحیح صحیح بولنا اور پھر ادھر قاضی کہلا رہا ہے قبول ہے اور سامنے والا کہتا ہے کہ ہاں قبول ہے اب ادھر قرآن کا حکم اور ادھر اپنا بیان اور ادھر مسجد اور ادھر نماز کا بعد اور ادھر اتنا بڑا مسلمانوں کا مجمع اور پھر اس قبول کے اگر باکس کو کھولو تو اس کے اندر سے اتنا سب میٹیریل نکلتا ہے کہ پوری زندگی کے بوجھ سے اللہ انقض ظہرک کمر ٹوٹتی چلی جائے کہاں پہنچ گئے جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے بوجھ بڑھتا چلا جائے گا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا اس بوجھ کا علاج کیا کریں قرآن کہہ رہا ہے گھبرانا مت اگر تم قول صدیق پر قائم ہو تو یوسلح لکم لکھم آما لکم تمہارے ہر عمل میں صلاح اور اصلاح یہ ہمارا کام ہے ہر عمل میں ہم صلاح ڈال دیں گے لکم جنو بکم وہ گزاشتوں کو معاف کرنا ہمارا کام ہے آگے قرآن کریم نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی وہ میں رسول فقد فاز فوزا عظیما اب ایک حکومت قائم ہو رہی ہے ایک گھر کی ایک گھر بنے گا اولاد بنے گی اس میں کچھ عدد لوگ ہوں گے ایک خاندان بنے گا ایک حکمرانی قائم ہوگی اس میں سب کچھ ہے اکانومی بھی ہے معاشرت بھی ہے معیشت بھی ہے اخلاق بھی ہے بہت کچھ اس میں آ رہا ہے اگر اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے رہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تمہیں سدھایا گیا تھا اگر انہی اصولوں پر تم زندگی گزارتے رہے اللہ و فقط فاض فوزن عظیمہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں سند دیتے ہیں کہ تمہیں فوج عظیم حاصل ہوگی اس حکمرانی میں دنیا میں بھی خاندان میں بھی گھر میں بھی محلے میں بھی بستی میں بھی ملک میں بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ یہ, یہ مومن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دنیا ہی میں یہ انعام اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے یہ انعام اللہ کی طرف سے کہ اگر اطاعت محمدی رہی اطاعت ربانی رہی اطاعت محمدی رہی اتباع رسول رہی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس زندگی میں تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا بلکہ کامیابی دے گا اور عظیم کامیابی عطا فرمائیں گے عظیم کامیابی عطا فرمائیں گے جب سدھا سدھایا صبر کرتا ہے جو مل جائے اس پر شکر کرتا ہے اور نہ ملے جب تک صبر کرتا ہے جب تک مالک کا اشارہ نہ ہو جب تک وہ سرتابی نہیں کرتا اس کے حکم سے خلاف ورزی نہیں کرتا اس کے حکم سے جب وہ ایسا بن جاتا ہے تو پھر اس کو انعام فوز عظیم کر دیا جاتا ہے زبردست کامیابی کا اللہ عز و جل انعام عنایت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہونے والے رشتوں کو قبول فرمائے محبت نصیب فرمائے برکت نصیب فرمائے اسلام کا یہ رشتہ بھی تو عجیب ہے کفر کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کفر کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اسلامی رشتے کی یہ عجیب سی شان ہے کہ یہ دنیا میں بھی قائم ہے اور یوم یفر المرء من عقیح و امہ و ابی و شاخبتی و بنی محشر میں بھی قائم ہے جنت میں بھی قائم ہے نئے نکاح ہونے والے نہیں ہیں قرآن نے یہ تو کہا وہ ضو اجنا لیکن جہاں مسئلہ دنیا کی بیویوں کا آیا ہے تو وہاں مستقل نکاح کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے تو جو نکاح یہاں ہماری دعاؤں کے درمیان منعقد ہو جاتا ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ جنت تک جاتا ہے جنت ورنہ کفر کا نکاح ظاہر ہے جہنم میں نہیں جا رہا ہے کفر کا نکاح جہنم میں نہیں جا پا رہا ہے تو وہ نکاح ایسے ہیں جو وقتی ہیں یہ نکاح دائمی اور ابدی ہیں یہ شان اللہ عز و جل نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے صدقے میں عنایت فرمائی اللہ ہمیں اپنے دین کی اپنے اسلام کی قدر نصیب فرمائے اور حضور نے جو ہمیں احکام ارشادات اور ہدایات کے ذریعے سے ہمیں سدا سدایا مومن بنایا ہے جس کی تعریف قرآن کرتا ہے یہ گھر والے تعریف کرتے ہیں وہ پالن ہار تعریف کرتا ہے ان سدے سدایوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تلے جیتے ہیں ان کی تعریف قرآن کرتا ہے والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراہم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ان سدے سدایوں کی تعریف قرآن کرتا ہے جب تک ہم سدے سدائے تھے تو سچا قرآن ہماری تعریف کرتا تھا اور جب ہم سدے سدائے نہ رہے تو ہماری معاشرت ہو یا معیشت ہو اخلاق ہوں جو کچھ بھی ہو اس کی برائی جھوٹے اخبار کرنے لگے جھوٹے اخبار بھی ہماری برائی کرنے لگے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے سامنے اس انداز میں پیش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے کہ حضور ہمیں یہ فرما دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے تربیت یافتہ ہیں اللہ دنیا میں انہی اسی جماعت میں ہماری شمولیت نصیب فرمائے اور جب قبر سے اٹھیں تو اسی جماعت میں شامل فرمائے آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين